من بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پرویز کی آواز ہے اور میں اپنے مکان پچیس بی گلبرگ ٹو لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں آج اکتوبر انیس سو اناسی کی چودہ تاریخ ہے اور جس مقصد کے لیے میں آپ احباب سے مفاد اور اس کا عام ترجمہ یہ سے پہلے دو چار فکروں میں اپنے متعلق اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کریم کا ایک عدم طالب علم ہوں اپنی پوری زندگی اس کتاب عظیم کے سمجھنے اور سمجھانے میں بسر کی ہے پہلے عام مروجہ تناوت پرستانہ انداز سے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن اس سے کچھ سمجھ میں بات نہ آئی تمام فروش انداز سے کہ جس سے خود اس کتاب نے اپنے متعلق کہا ہے کہ اسے سمجھا جائے تو اس کے سمجھنے کی کوشش کی قریب پچاس سال سے میں اس کوشش میں مصروف ہوں اس کو سمجھنے کے بعد مجھ پر یہ فریضہ عائد ہو گیا کہ جو دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھنا دوں یہ فریض خداوندی ہوتا ہے نبی تم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فرمایا گیا تھا کہ بلو ما ضلع کا خدا کی طرف سے جو تجھ کر نازل کیا جاتا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچا دے نویت یا خدا کی طرف سے ان کا نازل ہونا تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا لیکن قرآن تو حضور کے بعد زندہ جاوید کتاب قیامت تک رہے گی یہی فریضہ ہر شخص پر عائد ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کو سمجھے کہ اسے وہ دوسروں تک بھی پہنچائے چنانچہ اس فریضہ کی ادائیگی کا آغاز میں نے قلم کے ذریعے سے تو اس سے بہت پہلے سے کر رکھا تھا لیکن زبان کے ذریعے سے اسے میں نے کراچی میں انیس سو ترپن میں قرآن کے درس کا سلسلہ شروع کیا لیکن یہ درس قرآن کا مسلسل نہیں تھا مختلف موضوعات سامنے آتے تھے اور ہر موضوع کے متعلق پرانے کریم میں جو کچھ آیا ہے اپنی نصیحت کے مطابق اسے میں سامعین کے سامنے پیش کرتا تھا یہ سلسلہ انیس سو اٹھاون تک رہا نائنٹین ففٹی ایٹ تک جب تک میں کراچی میں رہا اس کے بعد جب میں وہاں سے منتقل ہو کر لاہور آیا ہوں تو اسی سال انیس سو اٹھاون میں میں نے درسے کے عام کریم کا سلسلہ یہاں خود اپنے مقام پر جاری رکھا یہ ہفتہ واری درس تھا کیونکہ اس زمانے میں دفاتر وغیرہ میں چھٹی اتوار کے دن ہوتی تھی اس لیے یہ درس اتوار کی صبح کو میرے مکان پر ہوا کرنا تھا انیس سو اٹھاون سے لے کر انیس سو اڑسٹھ تک یہ سلسلہ جاری رہا یعنی اڑسٹھ میں پورے قرآن کریم کے درس کا اختتام ہوا لیکن اس اختتام کے ساتھ ہی یہ تقاضا شروع ہوا کہ مجھے اثر نو اس سلسلے کو جاری کرنا چاہیے کیونکہ اس دوران میں بہت سے ایسے احباب درس کے حلقے میں شامل ہو گئے تھے کہ جو پہلے دور میں یا شروع میں شامل نہیں تھے یا بعد میں درمیان میں آ کر اس وقت کے لیے شامل نہ رہے بہرحال ان سامعین کا تقاضا تھا کہ درس کا سلسلہ پھر شروع کیا جائے چنانچہ مارچ انیس سو اڑسٹھ میں یہ سلسلہ اکثر نو شروع کیا گیا مسلسل درس قرآن کریم ہر ہفتے کی ہر اتوار کی صبح کو یہاں ہوتا چلا آ رہا ہے اس زمانے سے آج تک اور اب جیسا میں نے عرض کیا ہے اکتوبر انیس سو اناسی میں ہم سورہ لقمان تک پہنچ پائے ہیں اکتیسویں سورت قرآن کریم کی اناسی میں ہم سورہ لقمان تک پہنچ پائے ہیں اکتیسویں سورت قرآن کریم کی یہ دس یہاں قارئین تو بالمشافہ سنتے ہیں لیکن باہر کے احباب کے لیے ٹیپس پر محفوظ کر دیا جاتا ہے ٹیپس کے بعد جب کیسٹس کا سلسلہ جاری ہوا تو پھر اسے کیسٹس پر بھی منتقل کیا گیا اور اس طرح سے یہ درس مقامی نہ رہا بلکہ پہلے پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کا رواج ہوا اور اس کے بعد پاکستان کے باہر بھی مختلف مقامات پر مستقل بھی التظام بھی اور شدہ شدہ بھی بہت سے احباب نے اپنے ہاں جاری کیا مزموں نے بھی اس سلسلے کو مسلسل اپنے ہاں جاری رکھا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ نہ صرف یہ کہ اس وقت تک رواں دواں جاری ہے بلکہ یہ حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے اس کرم بے پایا پر جس قدر بھی اظہار تشکر کروں کم ہے اس سلسلہ ناؤ کی ابتدا جیسا کہ ظاہر ہے سورہ الفاتحہ سے ہی ہونی تھی چنانچہ اس سورت کے آٹھ درسوں میں اس سورت کا درس مکمل ہوا اور احباب نے اپنے اپنی جگہ اس کو بڑی ہی کثرت سے اور وسط سے پھیلایا ان کا تاثر یہ تھا اور انہوں نے اس کا اظہار متعدد مقامات پر کیا کہ اس ایک صورت کا درس مکمل طور پر جو آٹھ درسوں میں یہ صورت کی تفصیل مکمل ہوئی ہے اس میں انداز اس کا یہ ہے کہ اگر اسے دل کے کانوں سے سن لیا جائے تو قرآن کریم اکثر و بیشتر پورے طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے یا کم از کم دین کے مہمات اصول اسلام کے بنیادی نظریات قواعد تعلیم پیام انسان کے سامنے آ جاتا ہے اس لیے اس درس کے یہ کیسٹ جو تھے وہ بہت زیادہ عام طور پر مختلف مقامات پر سنائے گئے اور سنائے جاتے رہے ہیں شاید کثر کے استعمال سے بعض مقامات سے اطلاع آئی کہ ان کی آواز کچھ تھوڑی سی فرسودہ ہو گئی ہے ان کے پرانے ہونے کی وجہ سے ضرورت ہے کہ میں ان درسوں کو یعنی سورہ فاتحہ کی تفصیل کو جو میں نے درسوں میں بیان کی تھی انہیں از سر ریکارڈ کر دوں تاکہ آواز میں یہ جو کوہنگی پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جائے ان احباب کے تقاضے کی تعمیل میں میں ان درسوں کو از سر ریکارڈ کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ یہ درس تو صرف ٹیس پر ریکارڈ ہوئے تھے یہ درس کہیں پورے طور پر دکھے گئے تو نہیں تھے کہ میں اب جو انہیں دوبارہ ریکارڈ کروں تو وہ جو لکھے ہوئے درس ہیں انہیں کو پڑھ کر میں ریکارڈ کرتا چلا جاؤں یہ یوں سمجھیے کہ میں اثر نو سورہ فاتحہ کی تفسیر ان درسوں کے ذریعے سے بیان کروں گا اصولی طور پر تو یہ وہی ہوگی جو کچھ میں نے پہلے پیش کیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ تفصیل کے اعتبار سے اس میں کہیں کچھ کمی اور کچھ بیشی آ جائے گی کمی میں سمجھتا ہوں کچھ کم بیشی شاید کچھ زیادہ لیکن انیس سو اڑسٹھ کے بعد اس گیارہ سال کے عرصے میں بہرحال قرآن کے متعلق میرا فہم میری بصیرت کچھ پہلے سے زیادہ ہی ہو گئی ہے فکر میں بھی کچھ زیادہ امت آ گیا ہے اس لیے بعض مقامات پر اس میں ایسے نئے نکات بھی آئیں گے جو پہلے نسخوں میں نہیں آ سکے تھے میں اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتا ہوں کہ وہ یہ سلسلہ نو جو میں نے اسی صورت کی تفصیل کے سلسلے میں کے درسوں کے سلسلے میں میں آغاز جس کا کر رہا ہوں وہ اسے بہت نے تمام تک پہنچانے کے لیے مجھے توفیق عطا فرمائے قما توفیقی اللہ بلّہ العلی العظیم اس زمانے میں بھی میں نے سورہ فاتحہ کے درس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک تعارفی درس بھی پیش کیا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کیا ہے اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے اسے کیسے سمجھایا جاتا ہے اس کی بنیادی بعض اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے وہ ابتدائی تعارفی درس بھی بڑا ہی مقبول ہوا اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ انہی خطوط پر یہ تعارفی درس بھی دوبارہ ریکارڈ کر دیا جائے تو پہلے وہ تعارفی درس پیش خدمت ہے سب سے پہلے خود لفظ قرآن کو لیجیے اس لفظ کا مادہ قاف رے حمزہ ہے عربی زبان میں مادہ کسے کہتے ہیں اور اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے اس کے متعلق میں ذرا آگے چل کر عرض کروں گا اس مادہ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جمع کرنا اور محفوظ رکھنا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع اور حفظ بھی تو عربی زبان کے ہی الفاظ ہیں اور خود قرآن مجید نے بھی انہیں اپنے ہاں استعمال کیا ہے تو پھر اس لفظ کے مادہ قاف رے حمزہ کے میں کیا خصوصیت ہے کہ قرآن کا لفظ اس مادہ سے لیا گیا جمع یا حفظ سے نہیں لیا گیا قرآن مجید کا ایک اعجاز لفظوں کے انتخاب میں ہے اور اس کا یہ انتخاب خود پکار کر کہہ دیتا ہے کہ ای کتاب نیست چیزیں دیگر کافر حمزہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس طرح جمع اور محفوظ رکھنا جس طرح رحم مادر میں نطفہ محفوظ رکھا جاتا ہے ظاہر ہے کہ رحم میں نطفہ اس طرح محفوظ نہیں رکھا جاتا جس طرح مثلا کسی تھیلی میں چند سکے محفوظ رکھے ہوں وہ سکے جامد ہوں گے اور ویسے کے ویسے پڑے رہیں گے لیکن رحم میں نطفہ جامد نہیں ہوتا اس میں بڑھنے پھولنے پھلنے نشو و پانے کی صلاحیت ہوتی ہے قرآن کریم تمام نو انسان کے لیے قیامت تک ضابطۂ حیات ہے اس لیے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور یہ صلاحیت ہے کہ یہ انسانی زندگی کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دیے چلا جائے یہ ہر زمانے میں انسانی فکر کی امامت کا فریضہ سر انجام دے یہ کاروان انسانیت کے لیے ہر منزل میں چراغ راہ ہو یہ کسی مقام پر بھی یہ نہ کہہ دے کہ مجھ میں اب آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رہی اور ظاہر ہے کہ یہ مقام اسی ضابطہ کو حاصل ہو سکتا ہے جس مفہوم جس کے مفہوم میں علم انسانی کی نسبت سے بڑھنے اور پھولنے پھلنے کی صلاحیت ہو یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے آکام تو وہ اپنے اپنے مقام پر محکم پہاڑ کی طرح اٹل ہیں ان کے معنی اور مفہوم بھی خود قرآن نے متعین کر دیے ہیں یہ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ اس میں علم انسانی کی نسبت سے بڑھنے پھولنے پھلنے آگے جانے کی صلاحیت ہو تو یہ ان حقائق کے متعلق ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں یہ وہ حقیقت ہے جسے خود قرآن نے ان حسین و بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سنوریم آیات نہ فی آفاق و فی انفسم الحق اکتالیس بٹا ترپن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں اس طرح ابھی ابن میں نے کہا ہے اکتالیس بڑا ترپن اور یہی کچھ میں اس کے بعد بھی کہتا چلا جاؤں گا تو اس کے معنی کیا ہیں یہ ہے اس آیت کا حوالہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یا تلاوت کروں گا یہ حوالے میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ اوپر سورت کا نمبر ہوتا ہے اور اس کے نیچے آیت کا نمبر ہوتا ہے اکتالیس بٹا ترپن کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم کی اکتالیسویں سورت کی اکیانویں آیت forty one over five three جسے میں کہا کرتا ہوں تو یہ جو آیت میں نے ابھی پیش کی جس میں قرآن نے کہا تھا کہ سنوریم آیات نقل آفاق و فی فسم حق یا طبیہ نہ لہم ان الحق اس کے معنی ہے کہ ہم نہ انسان کو اپنی نشانیاں عالم انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے تاہاں کہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہے یعنی جوں جوں انفس و آفات میں پوشیدہ حقیقتیں بے نقاب ہوتی جائیں گی قرآن کی صداقت اور نکھر اور ابھر کر سامنے آتی جائے گی انسانی علم کی ہر تحقیق سائنس کا ہر یقینی انکشاف قرآنی دعاوی کی شہادت بنتا چلا جائے گا دوسرے مقام پر اس نے کہا ہے کہ ان ہوا اللہ ذکر للعالمین چونکہ یہ عالمگیر انسانیت کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے اس لیے ولا کالا منا نباہ بدہین اڑتیس بٹا اٹھاسی یعنی three eight over eighty eight اس میں بیان کردہ حقائق سب کے سب ایک ہی وقت میں سامنے نہیں آ جائیں گے یہ کچھ وقت کے بعد بے نقاب ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے یہ ہے لفظ قرآن کی مادہ کے اعتبار سے خصوصیت بعض ماہرین لغت کا خیال ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے اور اس کے معنی ہے اعلان عام جسے پروکلمیشن کہا جاتا ہے اس اعتبار سے قرآن کے معنی ہوں گے مملکت خداوندی کا اے دامیہ وہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اقرا بے اس میں رد قد خلق تو اس کے معنی ہوں گے اٹھ اور دنیا میں اس خدا کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان عام کر دے جس نے کائنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اس حقیقت کا اعلان کہ انسانوں کی ربوبیت یعنی نشو و نما انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی یہ اس خدا کے نظام کی تعویل میں رہے گی جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی نشو و نما کا ذمہ دیا ہے سوچی عزیزان کہ کیسا انقلاب آفری ہے خدا کا یہ اعلان جو اس روایت کی روح سے کہ یہ سب سے پہلی آیت ہے سب سے پہلے عالم انسانیت میں عام کیا گیا اب آگے چلیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب بھی کہا ہے اس لفظ کا مادہ کاف بے ہے جس کے معنی حکم دینے یا کسی بات کو واجب قرار دینے کے ہیں مثلا قرآن مجید میں ہے کتبہ علیکم السیام تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں کتبہ علیکم القتال تم پر ضرورت جنگ کرنا قانون لازم قرار دیا گیا ہے اس اعتبار سے کتاب کے معنی ضابطہ قانون کے ہوں گے قرآن کریم نے اس لفظ کو ان معنی میں خود استعمال کیا ہے مثلا سورہ النساء میں پہلے تفصیل بتایا گیا ہے کہ قانون خدا بندی کی روح سے کون کون سے رشتے تم پر حرام ہیں اور اس کے بعد کہا ہے کتاب اللہ علیکم چار بٹا چوبیس یہ تمہارے لیے خدا کا قانون ہے اسی جہد سے قرآن کے متعلق کہا کہ فیحا کتب ان قیمہ نائنٹی ایٹ اوور تھری اٹھانوے بٹا تین یعنی اس میں نہایت محکم قوانین ہے لہذا قرآن کریم کو جب کتاب کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں قوانین خداوندی دیے گئے ہیں اس مقام پر عزیزہ نے مان ایک نقطہ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں دنیا میں قوانین یا لاز دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں قوانین فطرت یا لاز آف نیچر کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ جن کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات اور اس کی تمدنی زندگی سے ہوتا ہے قوانین فطرت کے متعلق ہر صاحب علم سائنٹسٹ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ایک بہت بڑے سائنسدان کے الفاظ میں اس نے کہا ہے کہ ہم کتاب فطرت کو پڑھتے ہیں اسے لکھتے نہیں ہیں یعنی فطرت کے قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں وہ موجود ہیں ہم صرف ان کو سمجھتے ہیں ان کا انکشاف کرتے ہیں لیکن جہاں تک دوسری قسم کے قوانین کا تعلق ہے یعنی وہ قوانین جن کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات اور اس کی تمدنی زندگی سے ہے مغرب کے سیکولر نظام کی عمارت اس مفروضے پر استوار ہوتی ہے کہ انسانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ان قوانین کو خود وضع کریں یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین انسانوں پر نافذ کیے جائیں لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے تحت انسانی معاشرے کو فوج و فلاح نصیب نہیں ہو سکتی ان قوانین کے بنیادی اصول اور مستقل اقدار بھی قوانین فطرت کی طرح خدا ہی کی طرف سے ملنے چاہیے یہ اصول و اقدار ذہی کی روح سے ملتے ہیں اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں قرآن نے جہاں انسانی زندگی سے متعلق قوانین کو کتاب اللہ سے تعبیر کیا ہے وہاں اس نے قوانین فطرت کے لیے بھی یہی اصطلاح استعمال کی ہے مثلاً سورہ توبہ میں ہے ان عدت شہور ان اللہ اشرا شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق سماوات نو بتا چھتیس نائن اوور تھری سکس یعنی یہ حقیقت ہے کہ کتاب اللہ کی روح سے مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور یہ اس زمانے سے مقرر ہے جب خدا نے ارض و سماوات کو پیدا کیا تھا یعنی جتنی مدت میں زمین سورج کے گرد پورا چکر کاٹتی ہے وہ ایک سال کا عرصہ ہوتا ہے اور اس عرصہ کو بارہ پر تقسیم کر کے مہینوں کا شمار کیا جاتا ہے اس تقسیم کی روح سے ہر سال کا ہر مہینہ سابقہ سال کے اس مہینے کے مطابق ہوتا ہے پرانے کریم میں اس کی وضاحت کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی اس کے متعلق میں متعلقہ مقام پر وضاحت کروں گا اس وقت صرف یہ سمجھیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ قوانین فطرت کی یعنی اللہ تعالی نے قوانین فطرت کو بھی کتاب اللہ سے تعبیر کیا ہے اس کے بعد کہا ہے فی ہے آتن ہرن ان بارہ میں سے چار مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ ممنوع قرار دی گئی ہے یہ قانون انسانی معاشرے سے متعلق ہے فطرت سے نہیں اور اس کے بعد ہے زال کا دین القیم یہ خدا کا دین قیم ہے یعنی قوانین فطرت اور انسانی زندگی سے متعلق قوانین دونوں کا دونوں کے مجموعے کا نام ادین ہے اور یہی دین قیم ہے محکم دین خدا کی طرف سے دیا ہوا ان تصریحات سے واضح ہے برادران مزید کہ کتاب اللہ کے دو حصے ہیں ایک صحیفہ فطرت جو خارجی کائنات میں بکھرا پڑا ہے اور دوسرا صحیفہ وہی جس کا محفوظ اور مکمل مجموعہ قرآن کریم ہے قرآن کریم کی روح سے یہ دونوں قوانین خدا کی طرف سے ادا کرتا ہے اور دونوں کی پابندی ضروری ہے قوانین فطرت کی پابندی سے فطرت کی قوتیں مسخر ہو جاتی ہیں اور قوانین وہی کی پابندی سے وہ قوتیں انسانی ذات کی نشو و ارتقا اور عالمگیر انسانیت کی فلاح و بابود کے لیے صرف کی جاتی ہیں اگر ان میں سے کسی ایک ضابطۂ قوانین سے بھی اعراض برتا جائے تو زندگی کا اعتدال قائم نہیں رہتا اور کاروان انسانیت منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اگر قوانین فطرت سے اعراض برتا جائے تو دین مذہب میں تبدیل ہو کر خزین فی الحیات دنیا یعنی دنیاوی زندگی میں ذلت و خاری کا موجب بن جاتا ہے اور اگر مستقل اقدار خداوندی سے اعراض برتا جائے تو دنیا اس جہنم میں گرفتار ہو جاتی ہے جس کے شعلے آج تمام اقوام عالم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اس روش زندگی کو قرآن کریم نے کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے حصے سے کفر سے تعبیر کیا ہے سورہ بقرہ میں ہے افت نونا بے بازل کتابیں و تقف کیا یہ لوگ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے حصے سے کفر برتتے ہیں بلکہ اس میں تو مخاطب کا کہا گیا ہے کہ کیا تم لوگ ایسے ہو کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے کفر برتتے ہو فما جزا میں یق عل و ظال کا من کم اللہ خزیون الحیات دنیا یوم القیامت یوردون الا اشد العذاب دو بٹا پچاسی ٹو اوور ایٹ فائیو جو ایسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں ذلت و خاری اس کے حصے میں آئے گی اور قیامت میں وہ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا تاریخ انسانیت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ تسخیر فطرت اور مستقل اقدار کو جب بھی الگ الگ رکھا گیا اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ نکلا انسانی زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے اسے مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا کتاب میں تفریق کا ایک پہلو تو یہ ہے جس کی طرف میں نے ابھی ابھی اشارہ کیا ہے یعنی قوانین فطرت اور مستقل اقدار میں مغایرت پیدا کرنا دوسرا گوشہ یہ ہے کہ خود قرآن کریم کے ایک حصے پر عمل کرنا اور دوسرے سے اعراض برتنا اس کا نتیجہ بھی ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہم نے صدیوں سے یہی روش اختیار کر رکھی ہے اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں مثال کے طور پر دیکھیے کہ کوتبہ علیہ السیام اور کوتبہ علیہ کو دونوں یکساں احکام خدا بندی ہیں لیکن ہم کتبہ علیکم کم پر تو اس شدت سے عمل پیرا ہوتے ہیں لیکن کتب علیکم القتال کو اپنی زندگی سے یکسر خارج کر رکھا ہے حالانکہ مومن کی ساری زندگی مجاہدانہ عسکریت کی زندگی تھی روزوں پر زور اور عسکری تربیت سے اجتناب یہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے حصے سے کفر کے مرادف نہیں تو اور کیا ہے اس وقت میں صرف انہی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں تفصیل اس اجمال کی اپنی اپنی جگہ آپ کے سامنے بعد میں آتی رہے گی قرآن کریم کو کتاب کہنے سے اس حقیقت کی طرف توجہ مبزول کرانا بھی مقصود تھا <clears throat> کہ یہ ایک کتاب ہے اور جس طرح تم کسی کتاب کو پڑھتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو اسی طرح اسے بھی پڑھو اور اس سے مستفید ہو آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کتاب دے دی جائے جس کی زبان سے آپ ناواقف ہوں تو آپ اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھتے حتیٰ کہ اگر اس کی زبان مشکل ہو آپ اس کے دو چار صفحے پڑھ کر الگ رکھ دیتے ہیں کہ اس کا معیار میری علمی سطح سے اونچا ہے اگر اس کتاب کا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ اس کی زبان سیکھتے ہیں اور اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرتے ہیں جس سے وہ کتاب سمجھ میں آ جائے آپ کبھی یہ نہیں کرتے کہ آپ کتاب پڑھتے جائیں خواہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ آپ یہ نہیں کرتے لیکن اس میں ایک استثناء ہے ایک ایکسپشن ہے اور وہ ہے قرآن کریم اس کے متعلق یہ عقیدہ وضع کر لیا گیا کہ اس کی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو اسے پڑھتے رہنا چاہیے اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے نتیجہ اس کا یہ کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جسے اس شدت اور کثرت سے پڑھا جاتا ہو اور اس کے ساتھ ہی دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جسے بے سمجھے پڑھا جاتا ہو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور رکھنے کے لیے یا یوں کہ یہ کہ قرآن کو ان کی نگاہوں سے عدل کرنے کے لیے یہ ایک بڑی گہری سازش تھی جسے تقدیس کا لباس پہنا کر مزین بنا دیا گیا یوں کتاب یوں قرآن کتاب نہ رہا معاف فرمائیے جنتر منتر کا مجموعہ بن کر رہ گیا کتاب اور جنتر منتر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے الفاظ سمر کر پڑ جاتے ہیں اور جنتر منتر کے الفاظ بلا سمجھے دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ کے تعویذ لکھے جانے لگے اس کی آیات کے ورد ہونے لگے اور اس کا نام رکھا گیا قرآن اور ایسا کرنے والا کہلانے لگا عامل سوچیے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یاد رکھیے جب تک مسلمان قرآن کو کتاب نہیں سمجھتا وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ساتھ ہی ایک اور نقطہ کی وضاحت بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ ظالق کتاب یہ ایک کتاب ہے عربوں کے ہاں کتاب کا لفظ اس وقت بولتے تھے جب منتشر اجزاء کی شیرازہ بندی کر کے ان میں لوہے کا کڑا پرو دیا جاتا تھا یا سلائی کر دی جاتی تھی تو قرآن کو الکتاب کہنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صحیفہ مقدسہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتب اور مدون کتاب کی شکل میں موجود تھا جس کی شیرازہ بندی بھی ہو چکی تھی سورہ تور میں ہے وہ تور و کتاب ان مستور فی رق ان باون بٹا ایک ڈیش تھری تین تین fifty two over one dash three یعنی قرآن سطروں میں لکھی ہوئی کتاب تھی پہلے اسے منتشر اور پر لکھا جاتا تھا اور بعد میں اس کی شیرازہ بندی کی جاتی تھی اربوں کے ہاں ہرن کی کھال چھیل کر اسے پارچمنٹ کی شکل میں کرتاس بنا لیتے اسے رق کہا جاتا تھا جن تحریروں کو محفوظ رکھنا مقصود ہوتا انہیں اس پر قلم بند کر لیتے تھے جہاں تک کاتبین وہی کا تعلق ہے سورہ ابس میں ہے کہ قرآن کی کتابت بڑے باعزت اور قابل اعتماد کاتبوں نے کی تھی اسی بٹا پندرہ سولہ eight zero zero over fifteen sixty اس سے ظاہر ہے کہ وہ روایات جن میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع اور منون نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی تدوین بعد میں منتشر ٹھیکریوں ہڈیوں اور پتوں کی مدد سے حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی وضعی ہیں جنہیں قرآن کی اہمیت اور خصوصیت کو نظروں سے گرانے کے لیے اختراع کیا گیا ہے قرآن حضور کی زمانے میں حضور کی زندگی میں اسی شکل میں مرتب مدون طور پر موجود تھا جس شکل میں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس میں ایک لفظ بھر کی کمی بیسی کہیں نہیں ہوئی اسی مرتب اور مدون کتاب کے متعلق کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب مکمل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا وہ کمت کلیما تو رد کا سد و عدلا لام بد لال کلماتی چھ بٹا ایک سو سولہ six over one one six اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ خدا نے اسے نازل کیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے انا نہ نو نہ ذکر و انا لہو لہا پندرہ بٹا نو ون فائیو اوور نائن یعنی خدا نے اس کی تصریح فرما دی کہ قرآن کریم ایک مرتب کتاب کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا یہ ہر طرح سے مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا اس سے آپ علاوہ دیگر امور اس حقیقت کو بھی دیکھ لیں گے کہ قرآن کریم نے ختم نبوت کی حقیقت کو کس طرح واضح کر دیا ہے جب ایک ایسا ضابطۂ حیات کو جو تمام نو انسان کے لیے قیامت تک کے لیے مرتب اور محفوظ شکل میں دے دیا گیا ہو اور اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی بھی نہ کر سکتا ہو تو ایسی کتاب کی موجودگی میں کسی نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے قرآن کی ابدیت اکمدیت محفوظیت اور عالمگیریت خود ختم نبوت کی دلیل ہے قرآن کی نس سریح کی روح سے کوئی نبی یا رسول بغیر کتاب کے نہیں آیا لہذا جب خدا کی طرف سے آخری کتاب دی جائے تو اس کے اس کا لانے والا خود بخود آخری رسول ہو جائے گا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی اور رسول اور اس کی کتاب آخری کتاب جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اب آئیے قرآن کریم کی زبان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ یہ کتاب بے لسان عربی مبین ہے چھبیس بٹا ایک سو پچانوے اس کتاب کی زبان عربی مبین ہے اور دیگر مقامات پر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ عربی مبین میں کتاب نازل ہوئی ہے خود لفظ عربی کے معنی بھی فصیح اور واضح کے ہیں اور جب اس کے ساتھ مبین کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کے واضح تر ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا یہ کتاب واضح ہے اور غیر زی عج انتالیس بٹا اٹھائیس three nine over two eight ہے یعنی اس میں کوئی پیچ و خم نہیں ابہام نہیں التباس نہیں صاف نکھری سیدھی واضح کتاب روشن حتیٰ کہ قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے یعنی خود روشن اور دنیا کو روشن کرنے والی کتاب جس طرح سے روشنی اپنے وجود کو یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کسی اور روشنی کی محتاج نہیں ہوتی اسی طرح قرآن کریم بھی اپنے مطالب و مقاصد اور اقدار و اصول و پیغام و تعلیم کو واضح کرنے کے لیے کسی خارجی روشنی کا محتاج نہیں ہے اس کی وضاحت ذرا آگے چل کر آئے گی جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے قرآن کریم کی زبان اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی اس لیے کہ اللہ تعالی نے اصول یہ بتایا ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا ہے اس رسول کا پیغام اسی قوم کی زبان میں ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولی مخاطب عرب تھے اس لیے قرآن کریم انہی کی زبان میں آیا اور انہی کی زبان میں آنا چاہیے تھا لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مشیت کے پروگرام میں کچھ ایسا تھا کہ وہ زبان جس میں قرآن نازل ہونا تھا ایسی جامع عمیق اور وسیع ہو کہ وہ قرآنی حقائق کی متحمل ہو سکے علم السنا کے ماہر بتاتے ہیں کہ اس باب میں دنیا کی کوئی زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو خدا نے انہیں بیٹے کے حلق پر چھری چلانے سے روک دیا اور کہا کہ ہم اسے ایک عظیم قربانی کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور باپ کی مملکت عظیم کا انہی کو وارث ہونا تھا لیکن حکم یہ دیا گیا کہ انہیں حجاز کی وادی غیر زی ذرا میں بسایا جائے غیر زی ذرا کہ جہاں کچھ اگتا ہی نہیں جہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تاکہ انہیں اس وادی میں بسایا جائے تاکہ یہ وہاں خانہ خدا کی تولیت کا فریضہ سر انجام دیں اور مملکت شام کی سرداری حضرت اس کو دی دی جائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اس کی اولاد بنی اسرائیل امور جہاں بانی میں مصروف رہی اس کے حصے میں شوقت سلیمانی اور صدقت داودی آئی لیکن بنی اسماعیل اسی وادی غیر زی ذرا میں نہایت سادہ زندگی بسر کرتے رہے انہوں نے نہ کوئی حکومت قائم کی اور نہ ہی کسی تہذیب و تمدن کی بنا ڈالی یہ ایک ہی کام کرتے رہے یعنی عربی زبان کی تشکیل تعمیر اور تہذیب انہوں نے اس زبان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ دنیا کی کوئی زبان اس کے اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی یہ ہمارا عقیدت مندانہ دعوی نہیں دنیا کے محققین پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں ڈاکٹر بک نے اپنی کتاب کاسمک کانشیسنیس میں مشہور مستشرک میکس مولر کی تحقیقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس زمانے میں تمام انڈو یورپین زبانوں میں روٹ کانسیپٹس کی تعداد ایک سو اکیس تک پہنچ پائی تھی اربوں کے ہاں صرف اونٹ کے تضمنات میں پانچ ہزار سات سو چوالیس الفاظ موجود تھے سوچی اس سے اس زبان کی وسطوں کا اندازہ لگ سکتا ہے یہ بڑی سائنٹیفک زبان ہے اس میں ایک مادہ یعنی روٹ ہوتا ہے جو عام طور پر تین حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے اس مادے کے معنی میں ایک بنیادی خصوصیت ہوتی ہے جو ان تمام الفاظ میں جھلکتی چلی جاتی ہے جو اس مادے سے مختلف ابواب میں بنائے جاتے ہیں ان مادوں کی تعداد پچیس ہزار کے قریب ہے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان مادوں سے جو الفاظ بنائے گئے ہوں گے ان کی تعداد کس قدر ہوگی اور پھر اس میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مختلف ابواب ہیں اوان ہیں ہر باب کی ایک الگ خصوصیت ہوتی ہے یعنی ایک مادہ یا روٹ ہے جس کی ایک متعین خصوصیت ہے وہ خصوصیت ہر اس لفظ میں پائی جائے گی جو اس روٹ سے بنے اور پھر وہ الفاظ بنیں گے ان ابواب کے مطابق اور ہر باب کی ایک الگ خصوصیت ہوگی اس لیے جو لفظ بھی آپ کے سامنے آئے اس کے باب کو دیکھیے اور اس کے روٹ کو دیکھیے ان دونوں کو ملانے سے اس کا ایک متعین مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں تک کہ یہ اس مادے میں فلاں اور فلاں حرف اکٹھا آئے تو اس کی یہ خصوصیت ہوگی یعنی جتنے بھی روٹس ایسے ہوں گے جن میں وہ دو حرف آ جائیں ان میں وہی خصوصیت ہوگی جو ان دو حرفوں کے اکٹھے ہونے سے بتائی گئی ہے اندازہ لگائیے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی ایسی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہو یہ تھی وہ زبان جس میں قرآن نازل ہوا تو پہلے تو یہی بات یہاں سے سمجھ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم خان ہے یہ جو اس زبان کو ہوا بنا کر رکھ دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عام مسلمان قرآن کو براہ راست سمجھنے نہ لگ جائے اور یہ خاص طبقے کی اجارے داری رہے ٹھیک ہے عربی ادب کو اگر آپ کسی نے اس پہ حاوی ہونا ہو تو وہ واقعی بڑی محنت بھی چاہتا ہے بڑی وسط معلومات چاہتا ہے تعلیم میں بھی بہت آگے بڑھنا پڑتا ہے لیکن قرآن